تشریف لا سن بیٹھے تو تھوڑے سامنے اپنے اپنا مواز حسن تھوڑے گرو و زانا مولا منور فرماسن محبت نال زور دار لگا اللہ سے رسول رضا نے خاطر تندار لگاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق علی سنت انشاءاللہ اللہ مرتے ہو کری ہر پہ ہر ہم در شناک بار حدت نام مل شاپ ہوگا ہبھی پر محمد مستقبا شروعات وپارکسلم بار گائے شانت

نکاح اور شادی کے خوشی والے موقع پہ نوکی کے لیے اللہ رب العالمین جلد سے کرامن والے ہیں اور آمن والے ہیں دنیا اور راستہ کی شہادت نشی اچھا سب یہاں سب نیتا قبول فرماوے سب اللہ معاف کرے ہر نیکی قبول فرماوے فرماے اور ہر وجہ چھوٹے گناہ کو بنانا چاہیے دوستو اللہ رب العالمین نے دعا خوش خاتون دو چیزوں نوازش پھر قرآن مجید

خالق مالک رب حاکم معبود اللہ تعالی ہے اصل کے مملوک کے محروم ہے سارا حق بن گئے اساں اپنی زندگی کا ہارا حصہ خدا رسول کی مرضی دے نال گزارا زندگی کی نعمت اللہ تعالی ہر ودی چھوٹی مخلوق کو دیتی ہے لیکن نظرت انسان کو سب تو آلہ بنا اور ان کی زندگی بھی سب تو آلہ ہے لیکن ان کی زندگی کے آلہ ہونے کی بنیاد کیا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر ہر حصے ہر ہر مسلے اللہ اور اس کے رسول دین مرضی کو پیش نظر رکھے اور اس کے قانون کی اطاعت کرے اور اس کے جتنے ہوئے علم کو حاصل کرے اصل جب اللہ رسول کی مرضی نال زندگی گزرے سے تو اس دنیا والی زندگی بھی ساری پاک تھی ویسی پلی بنے آخرت والی زندگی بھی ساری عطا تھی ویسی جنت کے بخش نہ ہو میرے دوستو زندگی ترائے چیزاں ہوئی ایک ہوں زندگی دا عقیدہ ایک ہوں زندگی دا مقصد ایک ہوں زندگی گزارا کا طریقہ دنیا دے میں کئی قوم ہیں کئی مذہب ہیں اصا امت ہے اور سارا دین اسلام ہے دھرتی کے بے شمار انسان ہو سکتے لیکن ان انسان ہمیں فرق کے بھی پیدا کرے کوئی آدھے ہندو ہے یہ سکھ ہے یہ یہودی مذہب والا ہے وہ سی مجوسی ہے یہ بھی بدھ مت ہے یہ فلانا مت ہے

ہاں۔ عقیدے دے باب جنو کلمہ شریف ہے اتھا نہ کوئی لا الہ الا اللہ کلمہ شریف دا پہلا جو ہے اندے وچ نفی ہے جیسا نفی پہ کریں گے اللہ شریف کا کوئی شریف نہیں اور محمد رسول اللہ اور اللہ سی کی طرفوں انسان واسطے اللہ سی کی مرضی کے مطابق جیون جیتے جو آپ وسلم قانون دینا جن کو رسالہ آٹھا بہت ہے وہ پرانے مجید ہے اسلام کی بنیاد توحید ہے اور اسلامی زندگی کا طریقہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طیبہ ہے معبود کی کیا شان ہے لا شریف ادھر کوئی شریف رسول کی کیا شان ہے لا لاب رب بہاد شریف ہے اور رسول بے مثال ہے شانا خدا کوڑے خدا میں نہیں ملتا کہیں پاس اور کوڑے خدا سارے سچے رب نال نہیں ملتے کہیں پاس سڈا معبود لا شریک ہے سڈا رسول بے مثال ہے اللہ تعالی وعدہ لا شریک ہے تو اس وعدہ لا شریک نے تیرے میرے واسطے جیڑا نظام زندگی قانون زندگی شریعت حیات دین اور ملت پسند کی ہے وہ اس عقیدے کے اتنے ہے کہ بابا تا معبود وحدہ اللہ شریک ہے لہذا دے حقوق اور آداب تھی سن جدو تاری زندگی تا قانون تعلیم تہذیب سنت سیرت کردار اخلاق خیر فن دولت حکومت سلطنت زندگی ہر حصہ اتنا ہو جا بھی رب کہ مرضی ہر پاس رب

خدانے کے حصے بچی کا پرانا زندگی کا حصہ نہیں پایا بن رسول بے مثال ہے اور تو میں امتی ہے آپ رسول پہ اور مکلف ہے عطی اللہ آتی رسول امت مسلمہ شامی بے مثال تھی ویسے کٹو جد بے مثال رسول دی زندگی مبارک دی پہ بار رہے سادہ رسول رسول جیسی با عزت با کرامت جماعت بے مثال ہے امت مسلمہ تمام امتیں بے مثال کٹو انسان کا کیا مطلب ہے جیڑا کہیں پاسو رلے نہ کہیں پاس شان ممتاز ہوئے ان کو آپ ایسے بندہ بے مثال ہے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتو جیڑا نظام زندگی دیتے وہ نظام زندگی کا تو یہ عالم ہے ہاں، چھوٹے تو چھوٹے حصے تو بھیج کے بڑے سے بڑے حصے تک رب دوسرے کرتے ہیں یہود راندے ہیں نسارا راندے ہیں دہلی راندے ہیں شاید انہیں کا شکل انسانی حوالے نال ابن آدم ہومن کے حوالے نال مل گیا ہومن باقی زندگی کے کئی حصے نال کہیں نہ مل گیا کہا بھی گئے مل بیٹھا بازار خرید و فروخت کیتے ہیں اتنا رواج کے برادری کا اصول آ یہ رواج برادری جب مکے مدینے کروڑی میں لیا یہ چلتے رسول کے شریعت نال بازار میں آ کے گال بات کرو میرے سودے کی گال بات تھے شہابی نے اس بازار کے کھڑ گئے اللہ تعالیٰ کا دین اللہ کی کتاب اللہ کے رسول اور اپنے مذہب کا تعارف کرایا سب سے پہلے دن صحابہ کی شکا لگے تھے کہ لوگ متعجب ہو گئے کس مذہب کو منے گا مسلمان اپنی سیرت نال اپنی سورت نال اپنی کردار نال اپنے ادام نال بھی مبلے اسلام ہوتے ہیں پوچھنے کی کتوں لوڑ رہا درخت خزاں نہ ہو بہار ہو پتری دیں بابا میں ٹھیک جدو پھل پھل کھائے پتر پوچھنا پوندے بھئی اے اے کیڑا کیڑا چلیا جے دے اوپر رسول رسول رسول اللہ اللہ اللہ اللہ دی دی دی دی دی سیرت اور سنت شامل ہے قسم نہ نہ لوڑ لوڑ پوندی پوندی یا یا جدوائے ہاں جب خزاں آ گئی کوپر کی خزاں پہ پالا پہ

شریف شریف شریف آستانہ آستانہ آباد امام ایمانداری امت کا باقی امت ہے کی جی۔ رسول دا اپنی شان شانے دن باقی رسول نبی تو ہونا اور رسم دینی تلا ہوا میڈیا مابو ہونا باقی سارے معبودان باطل تو کے کلا ہو شان ہے نا میں مسلمان دے جڑے اولیاء ہیں نا آخری گال پہ سنے نا وہ جڑے ای نہیں رنگے او باقی حکومت سلطنت تے یہود نے سارا نال کی نہ رل سکدا او جی ہندو مسلمان تھی ویندے بابا فرید دے چلتے

پیشاب چاہو چاہ پیشاب کو کو دیکھ کے دسے ساؤں بیماری کیا جب پیشاب چا گے پیشاب دے دیا اللہ اللہ محمد رسول یہ دس روزی پہ حکیم

وہ کافر یہ کیتے بھی یہ پیشاب ہو رہے ہیں اے پیشاب ہو رہے ہیں یہ پیشاب انہیں پیشاب نال نہیں رلتا اندر کوئی بزرگ جہاں پیشاب کیتے تھی ان کی نورانیت اتنی اثر رہا دین کلمہ پڑھتے تھے خراب دیتے پر بے وقوف ہو سارے کے ملوں مولویوں پیرو حاکموں سارے یہود نشارا نارسالی قانون تحلیل کوٹ الیکشن جمہوریت ہر شائع میں جلے کھڑے بے بے کہ بڑا مدد فقیرے والے کہ فقیرے دادے کسا اپنی رمضہ مدد کی ملان سکتے ہیں ہندو کو پتہ لا دے پیشاب کی ہے وہ پیشاب ہو رہا ہے مولویا تو قرآن پڑھے حدیث پڑھے دلوی پڑھے ابن ماجہ پڑھے بخاری پڑھے ابو حنیفہ تے مالکی پڑھے وہ ہمرے پہ دیکھو پر جو محروم ہے سارے اسلام کو کو کفر کفر اسلام وہ بڑھ گئے ہندو سے قرآن مذہب فقیر ہے مذہب اولیاء کرام اس واسطے میں آدھا ہوئے علماء امت کے مولویو حاکمو شہرزادوں وہ امیرو وہ وزیرو تے مشیروں تو آدھا حق بن دے تو سہی امت رسول کو اور آپ کو گھن کے نا کہ دنیا آخرت آپ پر نہیں بچا ہوئی ہے ہی نہیں نہیں بچا ہوئی ہے مرد کمیس کامل درد ونوں پہ امت ہی بات ویسی تو سہی بات ویسی ہو خطائی کے خلاف علماء عوام حاکم اور عمر جب تک یہ اولیاء جڑے رہے ہیں آپ کو ایک بے کو فتنے کو بچائی ہے اور کافرین کے فتنے کو بھی بچے جدو آپ بڑے بڑ کھڑے ہیں آپ بڑے بھی ہیں تو نہ امت ہوتی بچی ہے جی میں ڈاکٹر کو بنو ڈاکٹر کو کمپوٹر ہوں گے جڑا مریض ہے وہ ڈاکٹر کا پوچھیں گے ان کا کام کیا ہے ڈاکٹر کا پہنچاؤں جو ڈاکٹر کا شروع میں دے وہ واسطہ ہوں گے ڈاکٹر کے مریض ہیں بیٹھ ہوں جڑا کمپوٹر بےمان چیز کھڑے ہوا کہ پیسہ ہی میرے کو لاؤ

بڑی قومیں ہوں امتیں ہوں بغیر کی بے حجئی کفر دلال کو کٹھڑ کیتے آئی ہے آج وہ کافریں دی دنیا دے کرے آپ پھسی کھڑی ہے آپ پھسی کھڑی ہے میرے دوستو یہ دین اسلام امتیازی کی ہے قرآن مجید کی مثال کے زیادہ رسول

ٹور ٹو دیر کے مسیح دستے نے بابا یہ مسلمان دا عبادت خان ہے خدا دا گھر ہے دیکھن تو بعد پوچھنے کی لوڑ رہا جائے پہلا گھر ہے خدا دا گھر ایک خدا دا بندہ خدا کے گھر کو پتا لگ بنے کہ یار یہ خدا دا گھر ہے خدا دے بندے کو دے پتہ نہ لگے وے خدا دا بندہ ہے والو خدا دا پتہ نہیں جے کول پوچھنا پوے وے کیندا پتہ ہے کہ بندہ خدا دا ہوے تے اللہ دی قسم کافر خواجہ اج میری کو دیکھ تے نہیں لاکھ مسلمان کیا گیا خدا دا گھر دسے چلہ کچا کی کھڑی سیمنٹ لال لوہا بجری لال دنیا کے و سامان لال آئے اور حالت ہوتے بنے ہوئے پتہ لگ گئے یار مسلمان کا عبادت خان ہے اور خدا تعالی ذات کا گھر پا کے تھلے ہو مسلمان جہاں ہے اللہ کی قسم ہے یہ شان پہ مسجد کو لوہے پوچھنا پو کہ تصا کے بلا آئے

ہیں اور مسلمانوں میں دولت مسلمانوں میں شکل صورت مسلمانوں میں دربار مزار مدرسے مسلمانوں کی فوج حکومت ہر کرنا ہر شہر میں فرق اور امتیاز ہوگا ہندو جا رہے مسلمان مسلمان فرق رکھے نہ جا رہے ہندو ہے مسلمان فرق رکھے نا بابا یہودی ہے یہودی فرق رکھے نا یار مسلمان ہے فرق کے نال تیری شان ہے فرق مکے نہ ویسا شان مٹنی ویسا شان مٹتی ویسا ہوں کیا کہتے کو فار نے اپنے فرق دے شانا ہے وہ مکا دو ہن کو اپنے میں گھر کر

وہ اپنے قرآن اور اپنے رسول کی وجہ تو ان کی زندگی کہڑے اعمال اور افعال ہیں جن کی وجہ تو انسان حیوان نال نہیں رلتا اور مسلمان کافرے نال نہیں رلتا ہوں دیکھو نکاح شادی کو وقت شاید ہے وقت شاید ہے

ہر کہ حیوانے نرم آدمی ہے لیکن نکاح نکاح انسان نرم آدمی ہے لیکن نکاح نسل حیوانے میں بھی ہے نسل انسان کی بھی ہے رز کا نظام اللہ بھی دیتے رزق کروی کا نظام سواد کو مکان کا نظام اللہ سو ہے پہلے اٹھ مکان کا نظام اللہ کا بات اپنی شان کے مطابق سارے حیوان کریں عبادت ساری مخلوق جتنی بھی ہے وہ اپنی شان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے آپ کی کیا ہے اور اچھا تو ساری امت ہے حیوانے نال بھی اللہ کیا کریں گے انسان کا حیوانے نال حیوانے کا انسان نال لیکن حیوانی اور انسانی زندگی میں فرق کی میںکا میرا دوست کا یہ فرق نہ بابا محرم بھی ہے بھی ہے غیر بھی نکاح کرنے سب سے پہلے محرم کے غیر محرم کا فرق کرے بابا محرم نال نکاح نہیں تھی سکتا حرام غیر محرم نال نکاح جائے ہوں محرم کے غیر محرم کا کی میں فرق کرے تھے وہ فرق کرے تو بابا کی جی تو پردا کرنا فرض وہ غیر محرم ہے جن جی تو پردا کرنا حرام ہے وہ محرم ہے وہ کون ہے کرائے چیزاں حیوان دے انسان فرق کرائے کہ جانور ہے تو نرم آدمی ہے لیکن وہ نرم آدمی ہے محرم دے بغیر محرم دا رشتہ بھی قائم نہیں پردے دے بے پردگی دا تعلق بھی قائم نہیں گل دو دو میں قائم نہیں تیسری شے ہے نکاح وہ بھی قائم نہیں نکاح تو بعد والا بندے دے بننے رشتے چاچا ماما بھتیجا سوت ملیر مسیر یہ رشتے بننے

چار فرق میرا دوست آ کدو تیرے کو رش ہے حیوان جتنی حیوان ہیں وہ اپنی حیوانی زندگی بچ گیا اللہ سے انہیں کو قانون نظام دیتے ان کی پابندی پوری پہ کرے گا ہی گال وہ شوق ہے ہی گال ہم شوق ہے تو کوم ہے بندے تھی دے اوکھے سے کچھ لے کو دے پھوٹے سٹھو نہ سٹھا پہ پرندے سکون سکون حضرت انسان بے کیا وجہ ہے ہے کہ اگر حیوان لیکن وہ خدائی قانون حرسان پابند ہی زندگی میں سکون ہے اور انسان ہے لیکن شریعت رسول جو پابند کہیں تیری زندگی میں بے شکونی بھی ہے بے قراری بھی ہے کتے کو دل سکون نہ ہو بدل کا نام سکون کرا نہ بدل اچھا بے سکون تھے وجہ سے وہ چاہ رہا تھے ہاں بزرگ کو بزرگ ملن گیا اندر کو پوچھا سنا ہوئے تو ابھی نہیں کہ میں پہلا لگ جائے وہ آتا شاہی روزی مل بنے تو شکر کریں نا ملے تو سب کریں آخے یار یہ وا کام تو نہیں ہے سارے علاقے کے کتے بھی میں کرے رہے مل وجے آپ نے فرمایا میاں ساری شان یہ نہ ملے تو شکر کرے مل وجے تو مولا کا نام دے چلے فکیر یاد ضرور سکون گلے انسان نہ مالی جرمانے نہ رشوت نہ

بے بے سکون سکون اچھا بندے سیدھے کیوں شکون جو الیکشن جمہوریت یہ وہ سکون اچھا، نہ انہیں دیا پریشان گٹی بارہ بارہ سال کئی کری چھوڑے گا پریشان پہلے

پاکستان دے اکثر ملا پیر کے حاکم جڑے گھر واڑ بدل کر او تے کچھ بچی دے جیل نہیں وڑ سکدا جتھا سیندا پیر اٹھا دا تے پھر نہ پھر صفایا ہے جتھا اے بڑے کھڑے اٹھا پھر نہ بچی جیل کیا کرن دے سن نہیں جانا میں کہتے کہ تو بلائی دیکھیں پھر آپ آئیں دے اتھا دے سی کہیں نا

مولا میرے مرید کی جان مالی دا ایمان کو بچا دے رہا ہے اور صاحب دے جو مرشد دعا منگے ہاں مولا خالی تے نہ پھرے دا اس تائیں بچہ ہن ہاں، مال بھی لیتے جڑا اے دے عشق کی دعا بیٹھا منگے مرشد اپنے ایمان کتنا بچے دا ہو وہ اپنے عشق

نکاح تے رشتے اور انسان یہ چار فرق ہوں ویلے راسے جب قرآن رسول مولوی تے مذہب نہ راس ہو اللہ سے قرآن پا کے فرمانا اللہ سے فرمانے جانوے تو جانوے تو ہوں یہ مطلب بھی جب کافر جانور بدتا انہیں زندگی جی میں چار چیز جانور قرآن مذہب سرشی موبی سی چار چیزوں کا فرق ختم تھی سی انسانی فرق جا چار چیز سی انسان والا سطح بھی ستا سی لیکن وہ انسان والا حیوانے کو ہوں آپ حیوانے چار چیزاں کہیں کہ کافرے ہوں چار چیزاں پڑے لیکن یاد رکھنا بے غیرت کو دین نہیں رکھ نہ بے غیرت کو دین اندھے کیونکہ دین جنو اوسی سب کو پہلے دیکھیں انسان دے حیوان ایک فرق کرے سی تے انسان حیوان ایک فرق پردے نہ جدو پردے ختم تھی لے سن

اللہ کی معبود بار حق جیڑے ہوں دے غیر ہیں وہ باطل ہیں کیا ہے؟ باطل تو معبود غیر ہیں کردار ایک سیرت اخلاق دین ایک ندام ایک قانون نظام ہندی کی ایک غیر یہ تین غیرت ہے لیکن جب پردہ موقع غیرت غیر پردہ ترسل ہے پہلی پوڑی ہے پہلی پہلی پہلی سے لے لے جدو چور کئی مکان سن مرے دے پہلے سر لگے جدو پہلی نکل ونجے باقی آپ پہلے لگے انہوں نے پر جتھوں باہر نہیں نکلتا وہ پوچھ لگا ویندا ہے وہ ڈھلیو یاد رکھا ہے امت ہے مسلمان دی دین علی کاند کو عالم میں کوفر نے جڑی پہلی سن ماری ہے وہ غیرت علی ماری ہے سبحان اللہ چلے جدو ایک سیل کاٹ دی غیرت علی محرم غیر محرم کا فرق رہا پردے روحا نکاح نکاح دے نال رشتے ہیں رشتے دے تقدس اتو کھڑی عبادت ول جنو پہلی شان نکلی تے شیل نکلی ہن اکٹھے گٹھیاں دے نال زور لے نہ ڈھاواں دے میں کہ موت ہوئے پہلی نہ پتی ٹنڈے نے پی ہا کے ہائے بھائی سلام آنے ہائے بھائی سلام آوت پوے جیسے

فتنا کیا جائے گا عورت رہے فیتنا کاتے رہے فیتنا کائنا محرم لال بنے فیتنا کا گھر چھوڑ دے مسجد بنے فتنہ بن گئے مہارن چھوڑ دے جب غیر مہارن آشی فتنہ بن گئے جب پردہ چھوڑ دے بے پردگی دا شکار تھی جی، سی فتنہ بن گئے سی جب گھر دا ماحول چھوڑ دے ذمہ داریاں چھوڑ دے معاشرتی دے سیاسی تے حکومتی تے بینک دا ملازم دا کرے سی جی، فتنہ بن گئے سی اوئے اوئے رسول دا ڈر ڈر فرما دے تے کو ڈچ دے ہن میں کو کھاؤ پہ

حکیم ہاتھ کاٹا میری دوائی نہ کھوسے احتیاط نہ کرے سے کہ تھی جی نہیں سکتا مر ویسے کہ حکیم حاضر ہاں دا فرمان کا بب بدل سکتے کہ حکیم ہے دا حکیم رسول اللہ دا فرمان وہ کدے ویسی فیتنے دے وچ ایہو تو اپ جنا فتنہ جنا فتنہ جنا بلا کیا کہتے ہیں فتنے وچ ایک دولت فتنا دوجا عورت فتنا ایک قتل ایک فساد ہن بنی اسرائیل کے اس نفر آتا کی کون ہے میں کہو بے وقوف تو سائیں دے مسلمان ہاوے دے کافر کے نہ کہو میں کہ بھائی تو اپنی تے ہنے چیزیں کافر کی کہا دھن ران پیسہ حکومت کثرت طاقت دولت ہنے کا کو کافر کافر

کیا پہلے مسلمان کی تھی بھیڑ برکے چھوڑ لے گیا ہوں انہوں نے برکے چ ہٹ دے تین نکارے چاہے سی کچھے میں چاہے سی ادو تو ساری پتا ہو سی کہ جدو مسلمان کی تھی بھیڑ نکارے کی جھیل کے برکے چاہے سی ادو اسلام کی فتح ہو کہیں اچھا، اچھا، اچھا۔ پوچھا ہے برکے تو نکل رہا اور وہ ظلم دیکھو فساد دیکھو ترقی والے کا اور انہوں نے ہامے مولوے کا ایمانداری دسو سارے پیسے پہلے گھر رہے ہوں دولت گھر رہے پی ہوئی کتنا ہوں گی گھر رہے ہوں گی جب وہ دن سارا انہیں اگر بجا میرا دو پیسہ گھر نہیں بچتا بینک چ رکھو کتنا رکھو اچھا سائی بابا چور ڈاکو پیسہ گھر نہ رکھو بینک چ رکھو اچھا سائی

انگریز شروع کرے بےمان کرا کرتے وہ آپ ہی آتے پہلے مشاہدہ کی بیٹھو مولوی آ کے یہ بھی فلانی ہے جمہوریت ووٹ الیکشن میں کہ ہمارا تو تارے کو بدلا گنے تو کو لڑا میں تو کبھی کٹھا تھی من نہیں دے اجا ووٹ لڑی تھی یا کٹ ہوں کیا دن الیکشن لڑ رہے ہیں الیکشن لڑتے پیو اچھا لڑتے پیو کٹھے تھی من کیتے الیکشن کا مطلب ہے کٹھے تھی من

عورتیں فتنے کو عام کاری کہنے ہر کرے بازار کاری کہنے جی دی وجہ کو انہوں نے جی کہا دے مقاصد نہیں ہیں اشکار شریف ہوتی اس بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح کو پر بہت بسا بسارا اکھنی کو پلے کرنا چاہیے

بندہ راج راج راج کا رجے بیٹا بیٹی جب کہا مل گئی گئی گئی اور نے تو اللہ کو بی بس ہوں اللہ سے رج دے ہوں سجے کھبے تو منہ متھا بتا مرے گی رجے لے بتا لیکن تین بے پردگی عام تھئیے نگاہ ماں تلے نہیں نگاہ ماں اٹھے تین شادی حالت بنی دے نہیں بھی آئی کہ چٹ میری باہر کو کھول پہ کتنا عام کا بھی دے تیری میری عورت بے بے پردہ تھی تھی تھی تھی تیرا تیرا میرا ایمان ایمان ایمان چٹ چٹ کی کی ہے ہے میری دے اپنی ہی عزت نال اپنی ہی مال نال ایک مارے کو لکی میں اپنی ہی عزت نال ایک ایمان تباہ کی تھی اور اپنے ہی نال ایک کو برباد کی تھی مسلمانوں پیتنے کی پردگی یہ ختم ہی گئی انشاءاللہ سارے فتنے مک رہے فتنے کی ماں ہے بے پردگی کیا ہے ماں ہے سارے فتنے چھوٹے لڑائیاں جھگڑے فتنے قتل گار چوریاں ڈکیٹیاں تو فتنے کھانا اللہ کی قسم ہے دولت بینکیں تو بجائے گھر چاول میں عورت بازار دفتر بسے سکون ہوٹلیں دی بجائے گھر اللہ کی قسم آلہ میں کوپر کا نہیں کو میدان جنگ ہرا آنے میرے گھر جو مرضی بھی کر گی اور مولوی اور پیرو تو تھان کے بھی بیٹھے کے دولت بھی کافر بولے رن کے بھی بازار ہے رن بھی کافر بولے وہ تھان رن لال تباہ برباد کی تھی میں وہ چلے رحمت اللہ العالمین سب کو پہلے ہی وہ جیتے تھے سود کو حرام کیتے تھے دودہ بے بند کو حرام کیتے تھے

جنو نسل خراب ہوئے انسان کی عقل خراب ہو عقل خراب ہوئے بندے بندے عمل خراب تھی اڈو خراب تھی نقل کافرے جنل کرے اصل ہوئے ہو سونے نسل بھی سونی بن رہی ہے نسل تو بعد انسان کو اقل چنگی ملتی ہے چنگی نسلیں ملتی اقل جی نال انسان نقل چنگے کو مرے گل نقل چنگے کو مرے سے امل آپے چنگا بڑھ رہے تھے رمس کے اندر بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاطی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے قوم امت دے بڑے چار طبقے مولوی پیر حاکم دے مالدار جدو یہ چارے عوام دے پیچھو ٹر رہے پیر بھی کچھ رہنما کے چاہے ایمان نگر تلے ہوئے اندر لے لا ہو لے لے دے اتنے والا اٹھو رکھو اٹھ دے اتنے والا ہاتھی تم تلے پکڑ کو آگو شاباش زور لا کے نکل کو نکل سکتے نہیں نکل سکتا ہوں مولوی کمیٹی دے تلے کمیٹی محلے کے تلے محلہ معاشرے کے تلے معاشرہ حکومت کے تلے حکومت یہودی کے تلے ملا تلے پہ تھوڑا تھوڑا زور لگاؤ ہوں زور لا لا دیا پر پاری کھوس گئے لتاں بھی ہوں کہ دعا منگو حالات خراب ہے تو میں میں موت پوئے پہلے اجلے کو کو ہٹاؤ بعد تلو تھی سی بچے مولوی بولی بچہ جنو ملک کا بھی بن سکتے ہیں

جد آ گا بچا بچے وہ میرے بھائی نوٹا نال یاد رکھا حکومت حکومت معاشرے کو دیکھ رہا حکومت کو دیکھ لو حکومت کو دیکھ رہا ہوں معاشرے کو دیکھ لو اولاد ماں باپ ہوں عوام ہوں ماں باپ حکومت ہوں اولاد جی میں اولاد ہوئے ہوئے ماں باپ ہوئے جی ماں باپ ہوئے تو اولاد ہوں گی معاشرہ کہنے قبضے میں ہے تیری جان مال عزت بہبرو ایمان سارا تیرا دفتر ہے تیرے زمین کا مالک یہ چکیلے تیرے پٹواری کے تھان گو دے تھانے دار دے پٹوار کھول پہ جی حکومت ہو سی ملک بھی ہوتی ہو سی کہ حکومت نمرود کی ہو سی کہ ملک بھی نمرود کی ہو سی ملک ہر حال حکومت کی ہوتی ہے عوام کی نہیں ہوتی ہاں فائدہ صرف اتنا ہے اگر حکومت اسلام کی ہو سی ملک خدا رسول کی ہو سی یہ نہیں ہو سکتا عوام مالک ہو گئے حکومت نمرود کی فراؤن کی کافر جدید ہوگی مالک ہو سکتا حکومت اسلام بھی ہوئے مالک خدا رسول ہو سکے عوام مالک ہو سکتا محکوم مالک نہیں ہوتا اور مالک کہیں محکوم نہیں ہو سکتا حکومت اسلام کی ہو مالک خدا رسول ہو سکے خرچ کر نفا دور چیسے ملک مالک خدا رسول قانون مرضی کتا رسول کی چلتی سی تیری جان دے اوپر تیری مال دے اوپر تیری عزت دے اوپر تیرے مذہب دے اوپر تیرے ملک دے اوپر تیری سلطنت تیرے تمام زندگی دے حصے میں مرضی خدا رسول کی چلتی لیکن حاکم اسلام دی ہو سی خدا رسول دی نائب ہو سی امت دی وارث ہو سی میلے کے دہونی کہیں میں بندوں لگا نا

جتنا تک تو سب ایمان ہے جتنا تک ایماندار ہے سارے مل کر سارے کو رکھو اچھا فیصلہ کر کے کتنا تو رکھو کتنا نہ رکھو نہ رکھو تو سزا دو جا مالک ہوگی وہ اپنی مرضی کر دے سزا نہیں دے سکتی دیکھا تو حکومت جگہ ٹیکس لیں گے تو نہ آ جائے مر کھانے گیا بیٹھا ہوگے یہ مطلب ہے عوام مالک نہیں مالک حکومت ہو گئی ہے تری لاکھ تری لاکھ کشا جائے

جس کی لاٹھی منڈے کو جب رجسٹری کروے تو عورت کہیں کمرے جج کے کے تھانے کیوں بعد کرتے ہیں مطابق تھی تھی دے بیٹے تیری جو کہیں کہتا حل بات پیو ہے پیو پکڑے تھانے بیٹھا ہو چاچا بھی پکڑا تھانے بیٹھا ہوتی بندہ بھی پکڑا تھانے بیٹھا ہوتی رن کی ہر کوئی سن سی بندے نہیں کوئی نہ سن سی رن بھی بندے نہیں کہیں نہ سن سی کیوں نکاح دے کیا کہہ رہے ہیں رجسٹر رجسٹر کا مطلب ہے بابا بندہ سوتا ہر پاس اجالے میں ران سوتی ہر پاس مدلو ہاں۔ رجسٹری یہ اجو خان بنے گئے سب تو پہلا اسلام دشمن وہ آئی اگر رن جی رہی گھر مرد رہا افسر جدو گھر مسلمانی اسی حکومت تک مسلمانی آئے نہیں گھر مرد عورت حکومت بدل گئی اتنی حکومت آپ بدل گئی وہاں کے اسلام مرد عورتیں افسر ہیں تو لہذا اکائی ہر پہلی اکائی ہے پہلی پوڑی ہے پوڑی تو تم حکومت کی پوڑی تک میں جانے وہ جلدی گھر کو اسلام فرمے دے مرد اتنے رہے عورت نال رہے مرد افسر ہوئے عورت نوکر ہوئے گھر گھر دا وڈا فیصلہ دے یہ پورا اوتے حکومت اگے بدلو ہی بدلو جی، اوتے آنے پہلے گھر وڈا بندہ بندے کو کلے رکھو ران کو لے رکھو

تو ہزار لکھو رن دا وہ کا مطلب نکل بندہ ہر حال بئیمان ہے رن سوتی ہر حال شریف پہلے شریر کو رشتے دیکھنے کی لوڑ د

آخر جڑا بادشاہ شادی تو ہوں بھی تھیمنی ہے وزیر بھی تھیمنی ہے جب امر رنے تو آپ فیصلے کر بیٹھے جی تیرے میرے فیصلے آتے نا والا مرتے نہیں آتے رنے دے ہو

میں تو پوچھو نام اقبال کو مفکر پاکستان آ دو وہ زیادہ دل اٹھا کر پھینک دو باہر گنج میں نئی تحریر جن رہے گندے ڈبری الیکشن کاؤنسل صدارت بنایا خون آبادی نے بندے یہاں نے چار پیچھے لے کے شاپ نہایت دیر ہے جو رب رندے اللہ میں اقبال آدے جمہوریت ووٹ الیکشن اے انگریز دے رندے دے گندے اندے اون مرو کیوں کی تحالی میں بنے دے کیوں بچے مارے

جو بھی اقبال آگے جمہوریت ایک تماشا ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا وہ جتی ایک فرق جتی کا مول ہے کہ نہیں جتنے فرق جتنے کا مول ہے کہ نہیں ایک مول ایک مفت کوئی نہیں گنتا بھی آٹھا بھی لکھ کا بھی کتنے وہ کھوتے میں جن کو فرق ہے کھوتے میں ایک پانچ ہزار کا بھی سو روپئے کا کوئی نہیں گنتا

فاقتا ہوا ہے دیا ہم اللہ کے گھر میں چور چوری کر رہے ہاتھ کٹو مال بچاؤ ہاتھ کٹ دے ہاتھ چا کٹے پر چانا کٹے سویرے وہ چند جیل چ سی یا کرسی دے ہو سی جیل جنگے میں سوال کیا کرے منجنا دے ہے آ خدا دی جیل کا بارش بج رہے

خرچے تنخواہ ملے ہاتھ کٹن کے جیل ہوں کوئی ہاتھ چا کٹے چل چل رسول کے قانون جو عمل کرنا جرم ہے رسول کا جیسے قانون جمل کرن جور ہوگئے تھے ان کی وجہ سے ملک فساد پوے مادانا نقل کفر کو سننا باشد خدا رسول مجرم ظالمی ہے فسادی بھی ہے کوئی جنہ دی سوچے ہوئے کہ خدا دے قانون قرآن نالا فتبہ تھیوے سنو اور انگریز دے پرچے نالا بات تھیوے سنو و اے مسلمان اندے مولی ہیں مولی ہیں

انہیں ہٹ منو ہٹ منو ہٹ منو کیوں مولانا صاحب آ رہے ہیں عوام کو کہنا پہ ہٹ منو میں کہ کتنا دے پہ جی بولے گا اسٹیشن میں کہ جنہیں ہٹیں دے پیو ان میں بلا بھی تو مسلمان کے بندے بیٹھے مولوی سکے جب بولیں گا اسٹیشن کے بعد کچھ نہیں کرے دی نا رن تو ہی جڑا ہوگا سارا مولوی صاحب قرآن والحدیث والتفسیر والجبر والقہر والجلد والجبر

جڑا تیرے مذہب ملت ہو سی وہ میرا ضرور نائب ہو سی لیکن لا جنال وحدی دوالے نہیں جڑے ظالم نہ ہونے کو میرا ہاتھ نہیں پہنچتا میرے نائب سے بارے سے بن سکتے منبر رسول ہے ادھر درجہ چھوٹے حکومت سلطنت کا درجہ بڑا ہے مالک بھی حاکم ہے لیکن مولوی بادشاہ پکڑ بنے تو سنال بھی سو

یہ چھوٹا ممبر ہے وہ تخت رسول ہے

دہانی والا تو چھوٹا نہ بم بنے دے نہ چلے دے یہ کو تے جیڑا ڈاڑا اے دہشت گرد کلے لو چا تے کرو تے میں کہے دیسی لوگ ہیں وچ مشہور ہے بداڑی نہ موجود دنیا دا لو جی ہجنے دی نشانی ہے میں کہ بل جڑے اٹھے بیٹھے لوگ کون بن گئے تلوے نہ لگا چھکے بھی میں عوام کو اور مولوی دوں اگر مسلمانوں کو کتیں نماز کے مسلے دے ٹنر کافر کمینے برابر مولوی دے کدے غصہ نہ اور کدی ملا نہ بہان دے سی میں جیتے ممبر دے اوپر بڑا ڈرا ملا او ثابت ہو کہ کرسی بڑی تیرے چھوٹے ملا او پیچھے بیٹھا میں کہے جی بلا بھی تے باڈی جنس دے نال بھی لاؤ رن نال موٹے وچ کھڑے تھی میں دو ہیٹڑے نال کھڑے تھی سڑ دو شکر دے نال گناہ ہے چلو جو بھی انچیاں کھیت کا فائدہ ہر کرنا کا

وہ وہ پیر میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرا پاکان کا زنانہ خاندان مبارک ہوں دور دے دے مرے تو پوچھ جاج نمے کو پوچھ شاید تو تقریب آ ہوئے ترقی دی وجہ تو لیکن اللہ توں قسم ہے میرا میرا جرسے کا امام علی شاہ پیر میر علی شاہ دا خلیفہ اکبر سبحان اللہ مرشد کی غیرت چاہ اس میں تو مرید کی کیا سونا اصلوں کی ستیں سالیں دے حافظ مرشد دے گھر وائن سمجھا کے ستیں سالیں دے اس کو اور غیرت کیا ہے میرے مرشد کی سارا کتنا بیجا گھریں ونجن ہاں

مردے کے کپڑے جی میں اللہ تھی میں پتہ نہیں لگا اہل خانہ کو ہارا لے کے اللہ تھی جے بی مرشد دے کپڑے جو کھولے نے مرید تے مرید دی عید پہ دی بی بی دے کپڑے دے میرا مرشد روندا رہ گئے اگر میں 80 سال کی بات کر ہوں کیا ہے ہوں مرید اپنی تھی سکول پوچھیں گے نو بجے مرشد پوچھیں گے اٹھ بجے جلدی جائے گی جلدی اوپر جائے گی پھر اوپر جائے گی تو بہت کچھ لائے گی میں مرشد پیر بولے ملے تھے پیر جمہور الیکشن والا ابھی پین پیر میں کہا دیں دو کریے کہیے میٹھے میں چل جانے ختم نہیں ہونا اٹھے ایک بوری دیدی جی میں اٹھے ہوا جو دور بند ہو میں دیکھیں کتنے میٹھے جی

نکلے نکلے مولوی کھا کھا دے دے ابا سات بدھا دوں تھی گئی یہ جڑا میں غیرت ایمان دا جلاب بیٹھا دے نا انشاءاللہ بے غیر کی ساری نہیں گئی لیکن شاہب جائے رہے ابا ہوں دمے دا گل ہوے ان کو پانی چھٹو تے اوتے چڑھ سی تے تماں کھا رہا سی ہاں میٹھا ہی کیوں خربوزے کی گل کریں ہندوانے کی گل کریں توڑا پانی جو پو جب چڑ سی میٹھا پیا گیا جی۔ حال ہوں گے مزاج بھی یہ مزاج ہوگی گیرا کمال اللہ جی کسن کو کوڑی کا حال کو کرو پھر جب اندر مزاج ہوئے میٹھی پی گئی جی جمہوری

بندے باہر رکھ حضرت آدم علیہ السلام کو بھین کے جتنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر رسول بڑھائے کہیں اصلہ بندے مارا کالا چائے نہیں بڑھے بندے کو بچاؤ والی بڑھے کافر ہاں کیونکہ شیطان دے مذہب دے ہوں گے یورپ والے ترقی والے تہذیب دے شعور والے کہ باشی مہذب و شل باشی ہوتے ان اصلہ بندے کتے بڑھائے تو گولی گورنمنٹ بھی تے بڑھائے بام

جیتنی آئے نا کئی نبی نے انسان کو مار کی تے شاید نہیں بڑی جتنی نبی آئے بچاون کی حضرت داؤد علیہ السلام نے تو ہاں پہ بڑے ہاں نا ہاں بچا کیتے ہوں ہے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کا خاندان انسانی ماحول ہونا ہے حیوانات تو حیوانے تو بچاو کی خاطر انسان نے سوٹا بنایا انسان نے انسان کتنے نہیں بنایا ہاں، انسان نے حیوان جنگلی جانور بنایا نے انسان کے خلاف نہیں کیونکہ پہلے انسان انسان کا دشمن نہیں ہوتا یہ انسان نے حیوانہ کتنے بنایا ہاں جب انسان والا حیوان بن گیا پیچھے حیوانہ نے حیوانہ دے ڈنڈے

انسان کی کہتے میرا دوست نہ سارے پیغمبر اصلے بنا والے نہ سارے اولیاء بنا والے سارا اسلامی نظام دین غیرت پردہ حیا چادر چار اور عالم میں کوفر دے روتے ہر پاس حملہ آوارے سیاح تھی جاگ کو جگام والے نے قائد آدم جاگ والے نے مسلمان میں نہ کرنا دینا ووٹ دینا نوٹ دینا لاڑنا مارنا سوا ترسا سرے دے گا نہ مار نہ کوٹ تے آند چکو